حضرت خزیمہ بن جزئن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول میں آپ سے زمین کے جنگلی جانوروں کے بارے میں سوال کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں آپ لومڑی کے بارے میں کیا فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لومڑی کون کھاتا ہے میں نے کہا اے اللہ کے رسول آپ بھیڑیے کے بارے میں کیا فرماتے ہیں آپ نے فرمایا کیا بھیڑیے کو کوئی ایسا شخص کھا سکتا ہے جس میں بھلائی موجود ہو سننے ابن ماجہ حدیث نمبر تین ہزار دو سو پینتیس